مسلمان تو قرآن کے ساتھ جیتا تھا قرآن کے ساتھ مرتا تھا جب کوئی پریشانی پیش آتی تھی قرآن سے اپنا حل پوچھا کرتا تھا جب کوئی مصیبت آتی تھی قرآن کے اوراق میں اس مصیبت کا علاج تلاش کیا کرتا تھا جب دشمنوں کی طرف سے اسے ستایا جاتا تھا تو یہ اس کا حل اور علاج بھی قرآن مجید میں ڈھونڈا کرتا تھا ایک زمانہ تھا جب رات کے تین بجتے تھے تو مسلمانوں کے ہر گھر سے تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی ہر ماں بہن بیٹی قرآن اٹھا کے بیٹھ جاتی تھی لوگ وضو کر کے مسلح پہ کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے ایک وقت تھا مسلمان مزدور جب اینٹیں چنا کرتا تھا ہر اینٹ رکھتے وقت قرآن کی آیتیں پڑھا کرتا تھا جب گارا اٹھاتا تھا قرآن کی صورتیں پڑھا کرتا تھا ایک وقت تھا مسلمان آفیسر اپنے دفتر کا دروازہ کھول کے سب سے پہلے قرآن مجید سے روشنی لیا کرتے تھے اس کے بعد کسی سے گفتگو کیا کرتے تھے ایک دور تھا جب سات سات سال کے بچے چوبیس گھنٹے میں قرآن کا ایک ختم کرتے تھے رمضان المبارک میں قرآن مجید کے ساٹھ ساٹھ ختم کیے جاتے تھے جب مسلمانوں کے لاکھوں کروڑوں کے مجمع میں اکثر لوگوں کو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ وناس تک پورے قرآن کا ترجمہ بھی آتا تھا تشریح بھی آتی تھی اگر ان سے پوچھا جاتا تھا اللہ نے سورہ فاتحہ میں کیا کہا ہے وہ بتا دیتے تھے اللہ نے سورہ بقرہ میں کیا سکھایا ہے وہ بتا دیتے تھے ہے اللہ نے سورہ آل عمران میں کن مسائل کو اجاگر فرمایا ہے وہ جھوم جھوم کے سنا دیا کرتے تھے اللہ نے سورہ انفال و برات میں کس مسئلے کو بیان فرمایا ہے وہ فوراً جواب دے دیا کرتے تھے آج یہ عالم ہو گیا مسلمانوں کے ہزاروں کے مجمع میں سے ہر کسی کو نور جہاں کے گانے یاد ہوں گے لتا کی بکواس یاد ہوگی کرکٹروں کے نام یاد ہوں گے ہاکی پلیئروں کی پوری ٹیم کا شجر نصب یاد ہوگا اپنے ملک کے ان فنکاروں کے نام یاد ہوں گے جن کا نام شیطان بھی اپنی زبان پہ لیتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے لیکن اگر یاد نہیں ہے قرآن یاد نہیں ہے اگر سمجھ نہیں ہے قرآن کی آیتوں کی نہیں ہے کوئی کہتا ہے میں نے انٹرنیٹ پڑھ لیا ہے کوئی کہتا ہے میں کمپیوٹر تک پہنچ گیا ہوں کوئی کہتا ہے میں نے سائنس میں ڈپلوما کر لیا ہے کوئی کہتا ہے میں نے ڈاکٹری اور ٹب کے اندر اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر لی ہیں لیکن میں کہتا ہوں مسلمان جب تک تو قرآن نہیں پڑھے گا تو ڈاکٹر بن جا انجینئر بن جا آسمان پہ پہنچ جا مریخ پہ پہنچ جا ستاروں پہ کمندے ڈال لے تو نہ انسان کہلانے کے قابل ہوگا نہ مسلمان کہلانے کے قابل ہوگا